یہ میں جناب جامع مسجد رضا سے عرض کر رہا تھا میں پاکستان آیا ہوں جی جی ہٹس جی تو ایک مسئلہ درپیش آیا ہے وہ آپ کو عرض کرنا ہے شمس جی آپ بات کریں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب مزاج شریف خیر سے ہیں جی اچھا جناب میں پاکستان سے عرض کر رہا ہوں جی جی جی غلام جی جی یہ وقت ہو تو تھوڑا سا مسئلہ آپ سے ریاست کرنا ہے جی شاہ رحمان یہ عقیدہ کا مسئلہ چڑھا ہوا ہے جی پاکستان میں جی جی مطلب جی میں لاہور سے بول رہا ہوں جی جی وہ یعنی ہمارے درس و تدریس میں یہ چڑھا ہوا ہے جی۔ طریقہ محمدیہ کتاب ہے تو اس کے اندر یہ اسی کے ضمن میں ایک مسئلہ آیا ہے کہ خارج کا نفس شے کے لیے ظرف ہونا اور خارج کا شے کے وجود کے لیے ظرف ہونا جی۔ اس میں ان دونوں میں فرق فرماتے ہیں اس پر کبھی آپ کی نظر گزری ہو آپ کا شریف غلام رضا جناب اچھا لاہور میں جامعہ نظامیہ یا جامعہ اسلامیہ جی نہیں جی میرا ادھر غریب خانہ ہے اور بس اپنے گھر میں ہی اچھا۔ اصل میں دیکھیے وجود کا جو معاملہ ہے نا جی۔ وجود کی کئی نوعیت ہے اچھا وجود الشہ بے نفس ہی جی لے نفس ہی جی فی نفس ہی جی یہ صرف خدا کا وجود ہے تینوں اعتبار سے تینوں ہاں؟ اعتبار سے یعنی لنفسی بنفسی فی نفسی جی اچھا اور ایک ہے وجود جی نفس نہیں ہے جواہر کا وجود جی فی نفس لنفسی ٹھیک ہے اور ایک ہے وجود فی نفس ہی لے گئے رہی یہ آراز کا وجود ہے جی۔ تو آپ نے جو وہ دو جملے ارشاد فرمائے نا جی لا شک کا فل فرق بین اکون الخارجی ظرفن لنفس الشائع و بین اکون ظرفن لوجود ہاں جس طریقے سے جوادر ہیں جی تو ان کا چونکہ وجود فی نفسی ہی لے نفسی ہی لے نفسی ہے تو جو چیز ان کے لیے ظرف بنے گی جی تو ان کے وجود کے لیے بھی وہ ظرف ہے اور آراز کا جو معاملہ ہے ہاں۔ تو ان کے وجود کے لیے ہے خارج اور خارج یعنی ہاں ہاں خارج خارج آراز کے وجود کا ظرف ہے ہاں لیکن ان کا ظرف نہیں آراز کا لینک سے ہی کوئی وہی نہیں ہے معاملہ اس کی بننے کا ہاں۔ تو یہ اس طریقے محمدیہ کی عبارت ہے جس کی شہر الحبی قطم ہے جی جی جی اچھا, اچھا۔ یہ جو عبارت ہے نا جی, جی۔ یہ اس کی شرح جو ہے نا بریقہ محمودیہ تو اس کے اندر یہ عبارت ہے یہ دراصل جناب جو ہے نا ملا احسام کی شرح اطول ہے نا متول پر ہاں، ہاں، ہاں، اس میں ہے اور پھر یہ کشاف و اصطلاحات الفنون عبد العلی تھانوی کی جی عبد العلی تھانوی ہے نا ان کی یہ کتاب ہے کشاف و اصطلاح فنون اس سے میں یہ عبارت دیکھ کر آپ سامنے پڑھ رہا ہوں آگے وہ یہ لکھ رہے ہیں فائنہ یہ دلیل پیش کر رہے ہیں جو اور تفصیل اس کی کر رہے ہیں کہ زید موجود ان فلخار ہے یہ وار فن لنفس الوجود ہے لا ولاقت وجود المعروف ہے وجود المعروف ہے ہاں۔ مغروف ہے وہ انزی وجود ما جوہلا ورفل ہاں۔ وجود ہی فل موجود زید اللہ وجود ففی قولینا زید القائم الفلخار الخارج ففی قولینا زید القائم الخارج جو الخارج الخارے جو ورف النف ثبوت القیام زید جی زید القائم فی الخارج جو جوارے جو ورف الف سے ثبوت القیام لزید فاللازم کون القیام ثابتا فی الخارج بثبوت بے ثبوت یا بثبوت ثبوت رہی دونوں طرح دو نسخے لا بثبوت لہو جملہ فل معتبر فی کون الخارج لوجود ہی لال ذہنی ذہن ظرفا لوجود ہی یہ مسئلہ چلا رہے ہیں وہ اس سے اوپر جو ہے نا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ نسبت امور خارجیہ میں سے اور کبھی کہتے ہیں نسبت عمر خارجیہ میں سے نہیں ہے تو تطبیق کیسے ہوگی وہ تطبیق دے رہے ہیں یہاں پر اور یہی عبارت ملا شام کیا اور پھر آپ کے وہ جا کر کہتے ہیں فمتاقیل نسبت من الامور الاعتباریت ارید ان الخارج لیسا لہسا لیسا ٹھیک ہے خارج لیسا ذرف نے وجوہا کیونکہ وہ نسبت آراز میں سے ہے نا حالت ہے نا ٹھیک ہے فمتاقی لائن من الامور تو ارید ان الخارج ظرف الرف ال قدل فی کون شہ موجود یہ ہے اور اس کے بعد پھر وہ اطول کی عبارت پیش کر رہے ہیں انہوں نے صدق کے خبر اندر یہ نحل نقول وہ کہتے ہیں یعنی یہ مشہور قول تھا جو انہوں نے بیان کیا اطول والے نے وہ نحل نقولوں سے وہ اپنی بات کر رہے ہیں وہ و نقول الخارجیو اسم اسم الامر الموجود فی الخارج کر الموجود فلخار فليس الخارج الا ظرفا لنفس الشيء لكنه اذا جعل ظرفا له حقيقه بقضاء وجوده وجوده واذا جعل ظرفا له مسامحه لم يقتضي وجوده هكذا حقق الخارج والواقع واحفظه فانه خلاف المستفيض المستفيض الشائع یہاں عبارت تمام ہو گئی کیونکہ وجود جو ہے وہ انتظاری ہے نا جی یعنی مصدری معنی میں کیونکہ وجود جو ہے نا دو معنوں میں استعمال کر رہے ہیں نا ایک ماں موجودیت ہے جی جی جی تو بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے تو آپ کا مصروفیات کیا ہیں میں یہی بات درس و تدریس میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو پڑھاتا رہتا ہوں کس ادارے میں ادارہ نہیں ہے گھر میں ہے غریب خانہ ہے بس میرا لاہور میں جی جی آپ کی تعلیم کہاں سے ہوئی ہے بس ایسے ہی مختلف اداروں سے ہے میں کوئی اہم شخصیت جس سے آپ نے میں نے زیادہ تر بزرگوں کی دعا سے ہی حاصل کیا ہے دعا تو ہے مگر بزرگوں کی دعا بھی ہوتی ہے تو بہت ویسے میرے جن سے میں نے ایسے سرسری کتابیں پڑھی تھیں وہ تو ادھر یہ بہاول پور ریاست والے علاقے میں رہتے ہیں جی جی جی آپ نے سنا ہوگا مولانا منظور احمد صاحب اس وقت وصال فرما چکے ہیں وہ جو مقام محمد جن کی کتاب ہے مولانا منظور احمد صاحب نہیں نہیں وہ تو ہے نا احمد پور شرکیہ والے یہ تھے مولانا منظور احمد صاحب نواں جنڈا والا والے یہ تدریس میں ماہر تھے کہاں رہنے والے تھے ضلع بکر اچھا، بکر جی یہ دو مدرس جو ہے نا یہ کافی مشہور تھے ایک استاد علامہ بنیالی رحمہ اللہ اور ایک مولانا منظور احمد صاحب کیونکہ کوئی بارہ سال پہلے ہمارا جانا لاہور میں ہوا تھا اچھا یہ تو آپ کا تعارف جو ہے نا وہ انگلینڈ کے ایک دوست ادھر آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کروایا تھا کون سا شاید رضوی صاحب ہیں اچھا، مولانا عباس رضوی تو نہیں شاہد محمد شاہد رضوی صاحب ادھر ادھر کہاں کہاں رہتے رہتے ہیں معلومات ماشاء اللہ تو یہ ہائڈرس فیلڈ مسجد رضا سے آپ کے روابط ہیں جی جی جی جی تو ابھی یہ مسجد رضا سے فون آیا تھا تو جی، جی، وہ کہہ رہے جی جی انہوں نے رابطہ کروایا نا آپ سے فون کے ذریعے اچھا اچھا اچھا, اچھا۔ ہاں ہاں ہاں ہاں پہلی بار فون آیا فجر کی نماز کا ٹائم اچھا ہم حیران ہو رہے تھے بھائی اس وقت فجر کی نماز کا وقت وہ پھر کافی گھنٹوں کا فرق ہے نا میرے خیال میں ادھر تو بارہ بج رہے ہیں ادھر تو بارہ بج رہے ہاں جی جی تو بس ابھی اس فجر کی نماز پڑھ کے ہیں تو پھر دوبارہ فون اچھا اللہ تعالیٰ خیر سنا بڑی خوشی ماشاء اللہ ایک ہیں عبد الرحمان بخاری صاحب لاہور کے ہاں جی جی عبد الرحمان بخاری صاحب جی ہاں ایک کتاب ہے کوئی زندگی کے پانچ منٹ اچھا یا جی، ہاں، پانچ منٹ زندگی ایسا اچھا ہاں ہاں وہ کوئی آٹھ دس سال پہلے ساؤتھ افریقہ پیٹوئر کانفرنس میں ملاقات ہوئی تھی جو انہوں نے دیا تھا اچھا وہ کتاب میں پڑھ نہیں سکا کوئی صاحب مجھ سے لے لیے تھے اچھا۔ میں اس کتاب کی تلاش میں تھا وہ کیا لکھے ہیں ہاں۔ پانچ منٹ تو آپ لاہور شہر ہی میں رہتے ہیں یا جی، شہر سے کہیں جی، جی، بالکل بالکل قریب رہتے ہیں مظافر اچھا اچھا اچھا اچھا تو اگر کوئی ایسی صورت میں بھجوا دوں گا میں آ جائے تو میں بھجوا دوں گا بڑی مہربانی ہاں، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ آپ کا پورا اس میں غلام احمد رضا جی جی اللہ اللہ اچھا تو پھر حضرت جی یہ میں آپ کو طریقہ محمدی کا مقام تو بتا دیا ہے جی جی جی اس میں اس مسئلے پر کلام جو ہے نا وہ جی۔ شیخ نابلسی کا نہیں ہے اتنا زیادہ انہوں نے تو مختصر سے شرح کی ہے بس کی جی، جی، جی۔ لیکن زیادہ کلام جو ہے وہ بریقہ محمودیہ کے اندر ہے ہاں تو یہ وہاں پر آپ دیکھیں اچھا وہ کتاب میں یہ مل سکتی ہے وہاں پر آپ کو کتاب الحدیقت النبیہ تو ہے جی لیکن وہ بریق نہیں ہے تو میں کچھ علماء سے معلومات کرتا ہوں کیونکہ یہاں کتابوں میں تو یہاں پہ تین سال سے میں ہوں کچھ حدیث شریف پہ کام کر رہا ہوں اچھا اور کچھ اٹھارہ بیس سے علماء کرام شریف کرتے ہیں دیتا ہوں پھر یہ معتمہ محمد کی شرح میں کر رہا ہوں اردو میں نہیں عربی میں اچھا ماشاء اللہ ہاں تو اس کی ایک جی میں چھپ گئی ہے کس نام سے وہ شرح متحی سے ہے متعارف لیکن نام اس کا اصل میں شیخ محمد علی مالکی تھے نا مکم کرو انہوں نے اس کا نام رکھا تھا شیخ محمد بن حسن تو وہ اس کا ایک نسخہ وہ مفتی محمد خان صاحب ہے نا ان کے پاس پہنچ چکا ہے ہاں تو وہ کراچی کے کچھ علماء تھے اس کو چھپوانا چاہتے تھے تو ہم نے وہاں ایک نسخہ بھجوایا ہے دیکھیے اگر وہاں چھپ جاتی ہے تو پھر آسان ہو جائے گا میں چاہتا تھا کہ آپ جیسے دوست حضرات اس کو دیکھتے پھر اپنے تاثرات کچھ لکھتے تو کچھ اور ہمیں کرنا چاہیے ابھی ہم نے صرف اس میں متون پہ مطلب اچھا۔ یعنی اچھا۔ اچھا، ہاں، اب کتاب و طلاق پہ کام چل رہا یہاں اصل میں ان ملکوں میں عجب حال ہے نا وہ وہابیت الگ اور دوسرے بات تو ان کے مسائل کبھی کبھار آتے رہتے ہیں تو پھر اس میں بھی وقت لگ جاتا اللہ تعالیٰ اس کام کو مکمل کروا دیں پھر اس کا میں انتظار کروں آپ دیکھیں گے اس کو ہاں میں ان شاء اللہ کچھ علما ہم تشریف لاتے ہیں تو کرنے میں ان سے معلومات کرتا ہوں کہ درختہ جو ہے یہ کہیں سے حاصل کروں اگر وہ نہ بھی ملے نا تو جی۔ اطول اطول آپ کے پاس ہوگی کہ نہیں نہ اور یہ کشاف میری ساری کتابیں سب ہیں وہ اشرفیہ مبارک پور وہاں پہ میری کتابیں سب ہیں اچھا تو آپ یہ فرمائیں کہ وہاں پر ایسے مسائل پر درک رکھنے والا کوئی وہاں پر جامعہ اشرفیہ میں تو کافی قابل اساتذہ بیٹھے ہیں ہاں ہیں الحمد للہ ہیں جی وہاں پہ ایک مولانا محمد احمد مساحی ہے اچھا ہاں ان سے اجمل مسما محمد احمد مصباحی محمد احمد مصباحی ہاں ان کے جو حواشی دیکھے ہم نے کتابیں میں ان کی دیکھی ہیں ہاں۔ جی ان کا نمبر کو مل سکتا ہے مل جائے گا ان شاء اللہ تو ایک منٹ میں جی ان کا نمبر دیکھتا ہوں اور ویسے اس کے میں بہت ماضی دیکھنا خواجہ مظفر صاحب اچھا خواجہ مظفر صاحب جی جی اگر کیونکہ عمر ان کی زیادہ ہو گئی ہے کوئی نیا سال ہے کہ اسی نبے سال ہو گئی ہے خواجہ مظفر صاحب کی ہاں،, ہاں اچھا یہ بھی معقولات کے ماہر ہیں بہت کافی وہ تو اچھا ملک العلما بہاری رحمت اللہ ہے کہ وہ سلام زانے ہیں ہاں؟ ملک العلما بہاری سبحان اللہ مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ کا جی جی ان کی تلنگانہ میں سے اور چہرے کے تلنگانہ سے ہیں سبحان اللہ خواجہ مظفر لکھے پورا نام شریف کیا ان کا خواجہ مظفر حسین خواجہ مظفر حسین تو اچھا، یہ اس وقت ادھر جامعہ میں ہوتے ہیں یا وہ جامع الشفیہ سے قریب ایک ڈسٹرکٹ فیض آباد ہے وہاں پر ہیں وہ جی۔ تو میں یہ ان کا نمبر بھی دیتا ہوں جی۔ انڈیا کوڈ تو لگے گا ڈبل زیرو نائن ون لگے گا ڈبل زیرو ون جی۔ Nine one double zero nine one جی اس کے بعد یہ خواجہ مظفر حسین صاحب کا نمبر ہے double nine three six double nine three six five double three five double three eight seven zero ٹھیک اور محمد احمد نہیں یہ خواجہ مظفر صاحب کا ٹھیک ٹھیک اور محمد احمد صاحب کا نمبر یہ ہے جی ڈبل زیرو نائن ون کے بعد جی nine four five zero nine five nine four five zero eight two seven five five double two double two جناب ٹھیک ہے اچھا بڑی مہربانی حضرت بہت نوازش میں ان شاء اللہ میں ان سے معلومات کرتا ہوں اگر بنی خبر جاتی ہے تو دیکھتا ہوں بڑی نواز بہت ڈارک اللہ السلام علیکم السلام علیکم